حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ بلا شبہ یہ شہر حرام ہے لڑائی کرنی حلال نہ تھی اور مجھے بھی آج دن میں تھوڑی دیر کے لیے رخصت دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی بنا پر قیامت تک کے لیے حرام رہے گا حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھہتر